بہت وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے بات بڑھانے کی عادت نہیں ہے بڑے بڑے لوگ فون کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نمبر قریب ہے میں نے کہا کل کی بجائے آ جانے دو اس کے بعد دھرتی پر تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا ہمارا قرآن زندہ ہے ہمارا جہاد زندہ ہے ہمارا مجاہد زندہ ہے تمہیں زیادہ رونا پڑتا ہے ہم نہیں روتے شیخ اسامہ بن لادن نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گرد سے اپنی فوجیں ہٹا لو تم نے اسے ایک پاگل کی بڑھ سمجھا تھا اور پھر جب بچہ اور مدینہ کے انیس نوجوان موت بن کے تمہارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر گرے جب وہ موت بن کے تمہارے کنٹا گون پر گرے تو آج تمہارے آنسو نہیں تھمتے تھے تم سے قبریں نہیں گنی جاتی تھی تم سے اپنے کفن بخش پورے نہیں ہوتے تھے اور انہی زخموں کو تم افغانستان پاکستان میں چاٹ رہے ہو انہیں زخموں کو تم عراق میں چاٹ رہے ہو خدا کی قسم یہ محمد عربی کے ماننے والے لوگ ہیں یہ امت کمزور امت نہیں ہے یہ امت باز امت نہیں ہے اگر تمہیں ہمارے کسی جمالی کے مسکرانے سے غلط فہمی ہو گئی ہو کہ اس امت کے سارے افراد اسی طرح سر جھکانے والے ہیں میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہتا ہوں ملا زندہ ہے شیخ اسامہ زندہ ہے افغانستان سے لے کے عراق تک فدائیوں کے دستے زندہ ہے بوسنیا سے لے کے فلسطین تک فدائیوں کے دستے زندہ ہے چیچینیا کا جہاد زندہ ہے وفا ادریس جیسی بہنیں اور زندہ ہے غازی بابا جیسے جوان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اس امت سے ٹکر مت لینا ہم تو شہادت کو لینا سمجھتے ہیں مگر تم کہ تم کدھر منہ لے کر جاؤ گے